جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا